اور انہی سے ایک دوسری صنعت سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب شیطان معزن کو اذان کہتے ہوئے سنتا ہے تو گوز مارتا ہوا اتنی دور چلا جاتا ہے کہ آواز نہ سن سکے جب معزن فارغ ہو جاتا ہے تو وہ واپس آ کر وسوسہ ڈالنا شروع کر دیتا ہے پھر جب معزن اقامت کہنا شروع کرتا ہے تو شیطان اسی طرح کرتا ہے یعنی بھاگ جاتا ہے حدیث نمبر بارہ سو اکسٹھ مسند احمد